اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناکابار ہوں اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کرتی ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا پرتبار ہے